غائد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں